ابو حازم کہتے ہیں میں سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا جبکہ وہ وضو کر رہے تھے اور انہوں نے وضو کا پانی بغل تک پہنچا دیا میں نے کہا اے ابو حرارہ یہ کیسا وضو ہے انہوں نے کہا اے بنو فروخ تم لوگ یہاں ہو اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم یہاں موجود ہو تو میں نے یہ وضو نہیں کرنا تھا میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا زیور اور زینت مومن کی اس اس جگہ تک پہنچے گی جہاں تک وضو پہنچتا ہے حدیث نمبر 656 مسند احمد